سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہوتا ہے اور معزن امین ہوتا ہے اے اللہ تو اماموں کو ہدایت دے یعنی ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے اور معزنوں سے ہو جانے والی کمی بیشی کو معاف فرما دے حدیث نمبر پچیس سو پچیس مسند احمد